السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جی آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار سی ہلکی پھلکی سی ہستی مسکراتی کہانی کہانی کا عنوان ہے اسکوٹر سے بھوت تک اب بھلا اسکوٹر اور بھوت کا آپس میں کیا تعلق سنتے ہیں اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے اشتیاق احمد نے گڈو میاں پندرہ منٹ سے ضد کر رہے تھے کہ آج وہ کہانی سنائیں گے باجی اور دوسروں کا خیال تھا کہ چونکہ گڈو میاں ابھی بہت چھوٹے ہیں اس لیے کہانی نہ سنا سکیں گے اور دوسروں کا مزہ بھی کرکرا کریں گے باجی نے آخر جھلا کر کہا گڈو میاں کہہ جو دیا کہانی سنانا تمہارے بس کا روگ نہیں میرے ذہن میں ایک بہت مزیدار کہانی ہے اگر تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو کہیں وہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے لیکن باجی آپ لوگ مجھے ایک موقع تو دیں میرا خیال ہے میں آپ کو ایک بہت ہی زیادہ مزیدار کہانی سنا سکتا ہوں گڈو میاں ضد پر اڑے تھے اف اللہ کیا تم کسی رسالے میں پڑھی ہوئی کہانی سناؤ گے نسرین نے تنگ آ کر پوچھا جی نہیں تو گڈو میاں ایک دم سے بولے تو پھر ہم میں سے کسی سے سنی ہوئی سناؤ گے میں نے تل ملا کر کہا بالکل نہیں وہ مسکرائے تو پھر آخر تم کہانی سناؤ گے کیسے باجی نے انہیں بری طرح گھورتے ہوئے کہا بس سناؤں گا میں نے خود ایک کہانی بنائی ہے گڈو میاں نے کہا اور ہم سب چونک اٹھے کیا کہا کہانی خود بنائی ہے اور تم نے باجی نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا جی ہاں بالکل اچھا بھائی ذرا سنے تو صحیح وہ کیا ہے آخر باجی کو ہتھیار ڈالتے ہی بن پڑی سب باجی کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھے تھے کوئی ان کی پٹی پر تو کوئی کسی سٹول پر میں اور نسرین ساتھ والی چارپائی پر تھے اس سے آگے امی جان کی چارپائی تھی وہ تکیہ دیوار سے لگائے اس پر سر ٹکائے کسی قمیض پر پھول کاٹ رہی تھیں ان سے آگے ابا جان کی چارپائی تھی وہ صبح سویرے دفتر جاتے ہیں اس لیے جلد ہی سو جاتے ہیں اس وقت بھی وہ سو رہے تھے اور ان کے خراٹے کبھی کبھی ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں گڈو میاں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے سب پر ایک شوق نظر ڈالی اور کہنے لگے یہ آج شام کی بات ہے ابا جان کے اسکوٹر کو خیال آیا کہ اسے خود بخود سیر کے لیے چلنا چاہیے گڈو میاں اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ سب کے منہ بن گئے باجی نے انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور بولی تو یہ ہے تمہاری کہانی بے وقوف کہیں اسکوٹر بھی سوچ سکتا ہے کہ وہ خود بخود بھی چل لے بس گڈو میاں اب تم باجی کی کہانی سنو ابھی تم بچے ہو اور کہانی گھڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے پہلے سن تو لیجئے ابھی تو میں نے کہانی شروع ہی کی ہے ہاں تو میں کہہ رہا تھا چھوڑو یہ جانتے ہیں تو ہم تم کیا کہہ رہے تھے میں نے برا منہ بنایا چلیے باجی آپ کہانی سنائیے یوں ہی اتنا وقت ضائع ہوا فروخ پہلی مرتبہ بولا ہرگز نہیں آپ نے مجھے موقع دیا ہے تو کہانی بھی سننا پڑے گی میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسکوٹر کو خود بخود چلتے دیکھا ہے کیا کہا اسکوٹر کو خود بخود چلتے دیکھا ہے ہم سب ایک ساتھ چلائے شور نہ بچاؤ تمہارے ابو سو رہے ہیں امی نے قمیض پر سے نظر ہٹائے بغیر کہا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ابو کا اسکوٹر خود بخود اسٹارٹ ہوا اور یہ جا وہ جا یہ نہیں ہو سکتا باجی نے جلا کر کہا میں کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دیکھیے امی نسرین نے تنگ آ کر امی کو آواز دی کیا ہے کیا دیکھوں دیکھ نہیں رہی ہو میں پھول کاٹ رہی ہوں جی ہاں دیکھ رہی ہوں لیکن ذرا گڈو میاں کی بھی تو سنیے کہتے ہیں میں نے اسکوٹر کو خود بخود چلتے دیکھا ہے نسرین نے انہیں بتایا بری بات ہے بیٹے ایسی باتیں نہیں دیکھا کرتے امی نے نسرین کی بات پر توجہ دیے بغیر گڈو میاں کو ڈانٹا آپ سمجھی نہیں امی گڈو میاں کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو کے اسکوٹر کو خود بخود چلتے دیکھا ہے خود بخود چلتے دیکھا ہے امی نے اب بھی بے خیالی میں پوچھا جی ہاں نسرین جلدی سے بولی مگر کس چیز کو خود بخود چلتے دیکھا ہے امی نے پوچھا ابو کے اسکوٹر کو امی جان آپ سنیے بھی تو صحیح کیا کہا تمہارے ابو کے اسکوٹر کو گڈو میاں نے خود بخود چلتے دیکھا ہے جی ہاں گڈو میاں یہی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے دیکھا ہوگا تمہیں اس سے کیا امی جان میں نے سے بولی آپ بھی کمال کرتی ہیں امی جان بھلے اسکوٹر بھی کبھی خود بخود چلا کرتے ہیں میں نے تنگ آ کر کہا اوہ یہ تو میں بھول ہی گئی واقعی اسکوٹر تو کبھی خود بخود نہیں چلا کرتے گڈو میاں بری بات ہے آئندہ ایسی کوئی بات نہ دیکھنا امی نے گڈو میاں کو ڈانٹا ابھی ہم کچھ کہنے ہی والے تھے کہ امی جان چونک اٹھی ارے یہ ابھی تم لوگ کیا کہہ رہے تھے گڈو میاں کے اسکوٹر کو خود بخود چلتے دیکھا ہے باپ رے انہوں نے کہا اور تھر تھر کانپنے لگی حیرت کے مارے ہم سب کا برا حال ہو گیا کیونکہ ہم ان کے خوفزدہ ہونے کی وجہ نہیں سمجھ سکے تھے یہاں تک کہ گڈو میاں بھی حیران تھے جنہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کیا بات ہے میجان آپ ڈر گئیں یہ یہ یہ یہ یہ ٹھیک کہتا ہے وہ حق لائیں کون ٹھیک کہتا ہے اور کیا ٹھیک کہتا ہے میں نے پوچھا گڈو اس نے ضرور اسکوٹر کو خود بخود چلتے دیکھا ہوگا ارے باپ رے ان کی آنکھیں خوف سے پھیلتی جا رہی تھیں مگر کیسے امی جان بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے باجی نے تل ملا کر کہا کیا آپ بھی اسے خود بخود چلتے دیکھ چکی ہیں نہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے اسکوٹر کو ضرور کسی بھوت نے چلایا ہوگا جو گڈو میاں کو نظر نہیں آیا ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گھر میں کوئی بھوت رہتا ہے اف میں تو اب اس گھر میں ہر نہیں رہوں گی امی جان نے اپنا فیصلہ سنا دیا آپ بھی کمال کرتی ہیں امی باجی بولی مجھے مجھے بھوت ووت کا تو پتہ نہیں لیکن آپ لوگ خود برآمدے میں چل کر دیکھ لیں وہاں اسکوٹر موجود نہیں ہیں گڈو میاں نے ایک نئی بات کہہ دی کیا کہا اسکوٹر موجود نہیں ہے میں نے چلا کر کہا ہاں چل کر دیکھ لیجئے اب تو سب سے رہا نہ گیا اپنی اپنی جگہوں سے چھلانگیں مارتے اٹھے لیکن امی ٹس سے مس نہ ہوئیں شاید بھوت کے خیال سے وہ اپنے اندر ہمت نہیں پا رہی تھی ہم تقریباً دوڑتے ہوئے برآمدے میں پہنچے اور یہ دیکھ کر دھک سے رہ گئے کہ وہاں اسکوٹر بالکل موجود نہیں تھا تو تو کیا گڈو میاں ٹھیک کہتے ہیں نسرین کے منہ سے نکلا یا پھر امی جان ہی کا خیال ٹھیک ہوگا تم بتاؤ گڈو سچ مچ بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا باجی نے کہا سب گڈو میاں کو گھورنے لگے اب وہ ایک فاتح کی طرح اکڑے کھڑے تھے آخر بولے اگر آپ لوگ میری کہانی آخر تک سن لیتے تو ایسا نہ ہوتا اسکوٹر نہ جاتا افسوس یہ کیا کہہ رہے ہو ہم کیا پوچھ رہے ہیں میں کیا بتا سکتا ہوں اگر اسکوٹر سوچنے پر آئے اور خود بخود سیر کرنے کی ٹھان لے تو گڈو بیچارہ کیا کر سکتا ہے گڈو میاں نے بے نیازی سے کہا اور ہمیں ان پر غصہ آنے لگا اف خدایا یہ کیا چکر ہے آخر اسکوٹر کہاں گیا چلو چل کر ابو کو بتائیں باجی نے کہا ہم سب کمرے میں واپس آئے امی ابھی تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے خلا میں گھور رہی تھی ہم نے ان سے تو کچھ نہ کہا البتہ ابا جان کے بستر کے گرد اکٹھے ہو گئے میں نے انہیں کندھے سے پکڑ کر جگانے کی کوشش کی اٹھیے ابا جان کیا بات ہے کیوں تنگ کر رہے ہو انہوں نے نیند میں بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے کہا وہ دیکھیے برآمدے میں اسکوٹر نہیں ہے مگر اسے تو مگر وہیں ہونا چاہیے تھا نا وہ نیندیں بڑبڑائے ہاں تو اسے وہی ہونا چاہیے تھا نہیں ہے نا ابو جان اسی لیے تو آپ کو اٹھا رہے ہیں تو کیا ہوا مجھے سونے دو صبح دیکھ لیں گے ابو آپ سمجھتے کیوں نہیں اسکوٹر گم ہو گیا ہے ہائیں کیا کہا اسکوٹر گم ہو گیا ہے ابا جان کی نیند غائب ہو گئی اچھل کر بستر پر بیٹھ گئے پھر چھلانگ لگا کر فرش پر آ گئے اور چپل پہنے بغیر برآمدے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے ہم ان کے پیچھے بھاگے امی جان ابھی بھی اسی حالت میں بیٹھی تھیں برآمدے میں اسکوٹر کو نہ پا کر ابا جان کے ہوش اڑ گئے سر پکڑ کر فرش پر اکڑوں بیٹھ گئے اوف خود اسکوٹر کہاں چلا گیا امی جان کا خیال ہے کہ اسے کوئی بھوت لے گیا ہے فرخ نے انہیں بتایا یہ کیا نامعقول بات ہے وہ اس لیے کہ گڈو میاں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسکوٹر کو خود بخود چلتے دیکھا تھا کیا کہا اسکوٹر کو خود بخود وہ آگے کہتے کہتے رک گئے اور پھر کہہ کہے لگانے لگے <laughs> ہم گھبرا گئے سمجھے کہ ضرور ان کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے لیکن وہ تو کہوں کے درمیان کچھ کہہ رہے تھے ارے بے وقوفو اسکوٹر کو تو میں ورک شاپ میں چھوڑ آیا تھا مجھے بھی یہ بات ابھی ابھی یاد آئی ہے ہاں، تیرے کی تو یہ بات تھی باجی بولی سب واپس کمرے میں آ گئے امی ابھی تک بدھ بنی بیٹھی تھیں باجی نے انہیں ہلاتے ہوئے کہا ہوش میں آئی امی جان اسکوٹر کہیں نہیں گیا اسے تو ابو ورک شاپ میں چھوڑائے تھے میں بھی تو کہوں اس گھر میں بھوت کہاں سے آ گیا وہ چونک کر بولی دراصل گڈو میاں نے برآمدے میں اسکوٹر کو نہ پا کر یہ کہانی سنانے کی سوچی تھی اب جو ہم گڈو میاں کی طرف مڑے اور انہیں غصے کی نظروں سے دیکھنا شروع کیا تو وہ بھڑک کر بھاگے ہم سب ان کے پیچھے لپ کے اور پھر وہ ادھم مچا کے خدا کی پناہ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ